اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے اور یہی بہترین ساتھی ہیں